حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں کپڑے میں تھوکا پھر اسے مل دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار چوبیس